اور آخرت میں سب اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو کمزور لوگوں نے بڑوں سے کہا ہم دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے پس کہ تم ہم سے اللہ کے عذاب کو کچھ کم کر سکتے ہو انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تم کو ضرور ہدایت دیتے ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں ہمارے لیے عذاب سے بالکل چھٹکارا نہیں ہے